Islam. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وجود کبھی ہوا ہی نہیں بھلائی اسی میں ہے جو راستہ جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے وہ سواری اسی میں چلا پٹریاں بچھائی گئی ریل کی ٹرین چلنے کے لیے اللہ نے پانی بنایا کشتیاں چلنے کے لیے دنیا میں انسانوں کو پیدا کر کر ایک کام اللہ نے انسانوں کے دل میں شریف کیا انسان وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقصد کو سمجھ کر اسی راستے پر چلے عقل دوڑا کر ہوشیاری دکھا کر اگر وہ ہندوستان میں چلائے گا انجام آپ کے ہاتھ میں آپ کے سامنے اللہ نے دنیا بنائی دنیا کی چیزیں بنائی اور کہا کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہے تم دنیا کے لیے نہیں ہو ہوا اور امت کو تم لیلا یہ زمین یہ چاند یہ درخت یہ شجر یہ حجر کس کے لیے ہے یہ تمہارے لیے ہیں اور تم کس کے لیے ہو وہ کو الٹ پلٹ کرے گا تو جیسے کوئی آدمی ٹرین اگر پانی میں چلاتا ہے تو تباہی بربادی اس کی مقدر ہے تو آدمی حلال کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی رضامندی کے راستے کو چھوڑ کر جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی کے راستے کو چھوڑ کر سود کے راستے کو اپنائے گا حرام کے راستے کو اپنائے گا دنیا کو اپنا مقصد بنائے گا مال کو اپنا وظیفہ بنائے گا روپیے اور پیسے کو اپنی زندگی کا محور بنائے گا پتھر گارے اور مٹی اور عمارتوں پر اپنی محنت کرے گا کوئی شک نہیں ہے اس بات میں اس کی زندگی کی تباہی اور بربادی کے بارے میں اس کے لیے پیدا کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے انسانوں کے ذمے جو سپرد کیا گیا ہے کہ تم میری نماز پڑھو میرا قرآن پڑھو میرے نام کا ذکر کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجو یہ ڈیوٹی ہے تمہاری آپ نے ایک آدمی کو ڈرائیور بنا کر رکھا اپنے آٹو کا بجائے وہ گاڑی چلانے کے باغبانی کا کام کرے بیت الخلا صاف کرنے کا کام کرے اور بلڈنگ کی تعمیر میں محنت اور مشقت کا کام کرے آپ اس کو قبولیں گے آپ کہیں گے نہ بابا اگرچہ کہ تم اس سے محنتی کام کر رہے ہو تمہیں کس کام کے لیے رکھا گیا ہے برائے مہربانی آپ وہ کام کیجیے گا اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے پیدا کیا جو دن کی روشنی میں علاؤدین کا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے یہ چیز انسانوں میں مسلمانوں میں نظر نہیں آتی کہیں نظر آتا ہے آپ کو یہ اونچی اونچی فلک نما عمارتیں یہ انٹرویو کے لیے قطار یہ لوگوں کے نعرے آؤ میرا مال خرید لو میرا مال اصلی ہے زمین اور یہ بلڈنگوں کے وظیفے یہ مہنگائی کا رونا یہ مال و دولت اور سروت کے ترانے اور ان کے مرضی گانا کہیں پتا لگتا ہے آپ کو بازار کو چھوڑیے call centre software hardware جو آفیسز ہیں پیسہ کمانے کی ٹاٹا بگلا کی مشینیں ہیں کارخانے آپ نے چھوڑیے آپ اللہ کے گھر میں دیکھیے کابت اللہ میں دیکھیے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس طاہر و متحر شہر مدینت المنورہ اور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے کہ وہاں آدمی اگر مانگتا ہے اللہ سے کیا مانگتا ہے مال دے دے دولت دے دے روپیہ دے دے پیسہ دے دے مقدمہ حل کر دے اور خلا پراپرٹی بن جائے خلا زمین کا میں مالک ہو جاؤں یہ کہاں نظر آ رہا ہے اللہ کے کعبے کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی ریاض الجنہ اور وہ آئے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے دلوں کے اندر دنیا کی نفرت کو پیدا کیا آپ نے فرمایا کہ دنیا دنیا ایک مردار کی ہر طرح ہے وہ تالی خلاف اور اس کا طلبگار کتا ہے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ گلام فتی صاحب کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور سور کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب ہمارے آقا ہمارے مشفق ہمارے مربی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ الفاظ استعمال کیے حدیث ہے دیکھیے دنیا کی بات دنیا مردار ہے مری سڑی ہوئی چیز ہے وہ تالب و اور اس کے طلبدار جو لوگ ہیں وہ کتے ہیں وہ کتے ہیں نماز کے وقت بیپار کرنے والا نماز کے وقت بیچنے والا خریدنے والا نماز کے وقت پینٹ مارنے والا نماز کے وقت ٹیکسی چلانے والا نماز کے وقت جو ہے کاروبار کرنے والا software engineer hardware engineer اور درزی کپڑا سینے والا چمار جوتا سینے والا دودھ بیچ بیچنے والا سبزی بیچنے والا میکانک گاڑیوں کی مرمت کرنے والا میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے منادی نے جب یہ کہا حیال اللہ آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ کامیابی کی طرف یہ کون سی چیز ہے یہ مردار ہے اور ان میں لگے ہوئے دنیا کے شریر کتے ہیں یہ آقا نے فرمایا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا یہ نظر آتا ہے آپ کو آقا نے کہا ان کے طلبگار کتے ہیں کتے کتوں کی بھیڑ نظر آتی ہے حیوانوں کی جماعت نظر آتی ہے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے حدیث پاک میں سرور کور آقا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر سمجھ کر پوری وراثت نبوت کے ساتھ آپ نے دنیا کے تعلیم کو کتا کہا ہے کسی کو دیکھو نماز چھوڑ کر دنیا میں لگا ہوا ہے کسی کو دیکھو دنیا کے وظیفے میں لگا ہوا ہے ہم کہیں کہ مولانا صاحب یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے دنیا میں بھی اچھا آخرت میں بھی اچھا اس میں حدیث میں برائی نہیں ہے کہ وہ بھی اچھی زندگی گزارے وہ بھی مال والی زندگی گزارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مالدار سے ریرا رضی اللہ تعالیٰ ہو پر ایک وقت وہ آیا کہ ری رومان سے اور ریشمی کپڑے سے اپنے ناک کو صاف کیا کرتے تھے صاحب کرام میں جہاں وہ دور آیا کہ پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے ایک دور وہ بھی آیا کہ صاحب کرام پر کتوحات کا دروازہ کھلا سونے اور چاندی کے ذخیرے لگے میں نے آپ کو بتایا حضرت سیدنا نصیب نے بالکل رضی اللہ تعالیٰ جب سونا اپنے گھر سے نکالا کرتے تھے تو کلہاڑی مار کر جیسے چٹان ہو پتھر کی ایسے چٹان کی آپ کے گھر میں سونے کی اسے مار کر آپ سونا نکالا کرتے تھے تو جہاں وہ حالتیں آئی حضرات صحابہ کرام پر تو یہ حالتیں بھی آئی اگر ہم بلڈنگیں بن تو دولت ان کے پاس آئی تو ہمارا بلڈنگوں کا بنانا ہمارے کاروبار کو فروغ دینا ہمارا کروڑ پتی بننا ہمارا ارب پتی بننا ہمارا دنیا ہر بیان کے اندر جو ہے اپنے خزانے کو باقی رکھنا لاکروں کے اندر چوروں کے غلام بن کر مالوں کی حفاظت کرنا کیا برا ہے حضرت عثمان کے ساتھ کمی کا لگ آیا یہ مال ہوگا تو حج کریں گے یہ مال ہوگا تو غریبوں کی مدد کریں گے یہ مال ہوگا تو زکات دیں گے یہ مال ہوگا مسجدوں کی مدد کریں گے یہ مال ہوگا مدارس کی مدد کریں گے یہ مال ہوگا مجاہدوں کے لیے زیادہ راہ دیں گے اب جب آپ منع کر رہے ہیں تو مال ہی نہ ہوگا تو حج کہاں سے کریں گے کیا صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا حضرت مولانا اشرف علی خاتی خود رحو یہ جو ہیں ہے دین ہے یہ اولیاء ہیں ان کی ہر بات ایمان والی بات ہوتی ہے اور وراثت والی بات ہوتی ہے حضرت مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام سوالوں کا جواب ایک چٹکی کے اندر دے دیا حضرت نے فرمایا حضرت صحابہ کلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب جہاد کے لیے جا رہے تھے راستے کے اندر سمندر آیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے باری تعالیٰ ہم کاروبار کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہم تجارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں اے اللہ سبھی تیرے راستے کے اندر مرنے مٹنے کے لیے اور جامع شہادت دوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں باری تعارا ہمیں یہ سمندر راستہ پار کرا دے تو کے گھوڑوں کو دوڑایا سمندر پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے راضی بیان کرتے ہیں کہ سارا لشکر سمندر پر ایسے دوڑ رہا تھا ٹاپے مار مار کر جیسے ریزیلے اور سخت روز زمین پر گھوڑا دوڑا کرتا ہے حتیٰ کہ ان کے جو کھر تھے ان کے جو پیر تھے سمندر کا ایک پانی کا قطرہ انہیں لگا ہوا نہیں تھا حضرت مولانا اشرف علی حافظ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حضرات صحابہ کرام کی کراوتیں اور ان کی بزرگیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمندر پر وہ چلے اور ان کے پیروں پر اور ان کے گھوڑوں کے سم اور کھر پر جو ہے پانی کا قطرہ نہیں لگا حضرت اقدس مولانا اشرف علی خان بھی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس سے بڑی کرامت حضرات صحابہ کرام کی یہ تھی کہ جب دنیا سمندر سے بڑے مقدار کے اندر ان کے پاس آئی اور پر سے وہ گزر گئے لیکن دنیا کا مان اور دنیا کے محبت اور دنیا کا پانی کا خطرہ ان کے پیروں کو چھو نہ سکا دنیا کا کوئی کمینا کمینہ دنیا کا کوئی کتا آج دنیا کا کوئی حریف اور آج دنیا کا کوئی پجاری خبردار حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو باقی کا مقدس نام لینے کی ضرورت نہ کرے اپنا نسب قانون سے ملائے اپنا نسب چندا سے ملائے بش سے ملائے ٹونی ڈلیر سے ملائے ٹاٹا بکلا کے مالکوں سے ملائے کہ وہ مالدار تھے ہم بھی مالدار ہیں وہ عمارت والے تھے ہم بھی عمارت والے ہیں وہ قلعے والے تھے ہم بھی قلعے والے ہیں کمینوں جلد کرنا پٹ چلا کر رشوتیں لے کر بلڈنگوں کی پوجا کر کر کا پیشاب اور غلامی کر کر اولاد کی پوجا کر کر یہ صحابہ کرام کے مقدس نام کہیں جلدی زبان پر نہ لانا کہ ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں حضرت شرف علی خان مثال تو ایسی ہے کہ میں بازار کا گزر گا ہوں لیکن خریدار نہیں ہوں یہ بازار سے گزرے ہیں لیکن بازار کے خریدار نہیں بنے ہیں آپ اپنے علاقے سے نورانی مسجد تک یا جمع پڑھنے کے لیے آئے ہیں اگر آپ کو اللہ کی فصل دے کر پوچھا جائے کہ آپ نے کتنی گاڑیوں کو دیکھا آپ نے کتنی لڑکیوں کو دیکھا آپ نے کتنی کاروں کو دیکھا آپ نے کتنے سگنلوں کو جمع کیا آپ نہیں بتا پائیں گے کہیں گے مولانا صاحب ہمارے سفر کا مقصد ہم شیواجی نگر سے مارکیٹ سے یا دور دراز علاقے سے آئے ہیں تو راستے میں گاڑیاں گننے کے لیے نہیں آدمیوں کو شمار کرنے کے لیے نہیں ٹرافک سگنلوں کو ہم جو ہے مردم شماری کرنے کے لیے نہیں ہمارا مقصد اللہ کی باتیں سننا ہے آخرت کی باتیں سننا ہے ایمان کو تازہ کرنا ہے جیسے آپ اپنے سفر کے اندر سفر کی درمیانی چیزوں کو آپ ڈھونڈتے نہیں تلاشتے نہیں شمار کرتے نہیں آپ کو عدالت کے اندر جانا ہے آپ کو اپنی بیمار ماں کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے آپ کی بیگم صاحبہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے ڈلیوری کی درد کے لیے ایڑیاں رگڑ رہی ہے آپ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے راستے میں وہ پھول دیکھے وہ باغ دیکھے اور وہ بوٹے دیکھے اور وہ ایگزیبیشن دیکھا آپ کو غصہ آ جائے گا حضرات صحابہ کرام اس دنیا سے گزرگاہ تو تھے اس دنیا کے مسافر تو تھے لیکن وہ آخرت کے طلبگار تھے ان کی منزل آخرت تھی نہ انہوں نے یمن کے بازار سے کچھ خریدا انہوں نے تاریخ کے بازار سے کچھ خریدا اس دنیا سے کوئی ان کا سروکار نہیں تھا اور جن کے پاس بات آیا بھی اور جن کے پاس دولت آئی بھی اور جن کے پاس خزانے آئے بھی قرآن کہتا ہے ساری میری حضرت عثمان علی کبھی نماز کے رات ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں کی مولا مجھے کرائے کے دکان سے ذاتی مکان دے دے مولا میں آج ریٹیلر بیپاری ہوں مجھے ہول سیل بیپاری بنا دے مجھے ایک کتاب سیاہ ستا کی کتابوں کے اندر موجود ہے ایک صحابی ایک ولی کے بارے میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی ہو کہ مولا مجھے امیر بنا دے مجھے ذاتی مکان والا بنا دے ایک کرو زمین والا بنا دے اے اللہ میرے باغیچے میں پھل لگا دے پھول لگا دے اور میرے باغیچے کے اندر سر سب شادہ بھی آ جائے ایک مثال آپ بتا دیں آقا کے زمانے میں ایک صحابہ کی جماعت جو غریب تھی نادار تھی مفلس تھی اتنی غربت اور اتنا اجلاس کہ فرماتے ہیں آقا دو عالم جناب محمد اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کرام ایک صحابی کے پشت پر پیٹ پر دوسرا صحابی اپنی کا اور سطر کو چھپاتا چادر اتنی نہیں تھی کہ سارے جسم کو چادر سے ڈھاکا جائے اتنی چھوٹی چادر ہوتی کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی, قوم طبقہ ہے یہ کون طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے جس کو میرے اللہ کے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ رضو عنہ لمن خشی اللہ اس سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ کون طبقہ ہے بدر میں شریف ہونے والا یہ کون طبقہ ہے عہد میں شریک ہونے والا یہ کون طبقہ ہے آقا کے پیچھے اقتدا کرنے والا یہ کون طبقہ ہے آقا کے حکموں پر اپنی جان چھاور کرنے والا یہ کون طبقہ ہے آقا کے ایک حکم پر اپنی آل اولاد کو قربان کرنے والا اور حالت کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی تھی کہ آقا کہیں ہمارے سفر کو نہ دیکھ لیں ہمارے جسم کی طرف آپ کی نگاہ نہ پڑ جائے یہ حالت تھی ایسی حالت میں بھی آخرت کی طلب اور آخرت کی جستجو صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہو رہا تھا یہ جو غریب نادار اور ان صحابہ تھے انہوں نے اپنا ایک امیر بنایا کہا کہ چلو آقا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کیا درخواست لے کر کیا اپلیکیشن لے کر ایجنڈا لے کر میمورینڈم لے کر اللہ نے ابو بکر کو دیا اللہ نے عثمان کو دیا اللہ نے طلحہ اور زبیر کو دیا اللہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہے آقا آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مکان دے دے اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بنی ہوئی مختی عمارت ہے پورے صحابہ کرام کے مکانات ان کے باغات ان کے کنویں ان کا بازار ان کے رشتے دار سب وہی میں رہا کرتے تھے اندازہ لگائیے کتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہوئے ہوں گے اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھا ہوگا عمرے کے موقع پر حج بیت اللہ کے موقع پر ہاں؟ اگر نہیں تو آپ انٹرنیٹ کے اندر دیکھیے آپ تصویروں کے اندر دیکھیے آپ تاریخ کی کتابوں کا مدینے مدینے منورہ کی تاریخ ہسٹری اٹھا کر دیکھی ہے کہ کتنی مرتبہ اس کی توسیع کی گئی بڑھایا گیا شاہ شاہد رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقبہ ہے یہ وہ رقبہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تمام آٹھ اور نو ماؤں کے اپارٹمنٹ بنگلے مہمانوں کے آنے کی جگہ مہمانوں کے جانے کی جگہ بادشاہوں کے محفوظ آنے کی جگہ بادشاہوں کو رخصت کرنے کی جگہ اور جہاد کے لیے دستے تیار کرنے کی جگہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کی جگہ نوجوانوں کے کھیل کی جگہ مدرسے کی جگہ اور یہ ان کے باغات ان کے کنویں اور ان کے دکانیں ان کے خرید و فروخت کتنا اس وقت جو دن صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتا ہے قبرستان کہاں بنا کرتا ہے آپ کا اپنے دادا کا گاؤں ہوگا اپنے والد کا دادا کا شہر کے باہر اگر کرناٹک میں آندھرا میں اور تمل ناڈ کے کسی دیہات میں کوئی گاؤں ہو قبرستان کہاں بناتا ہے آدمی اپنے گھر کے سامنے اپنی مسجد کے بغل میں قبرستان بنانے کا دستور اور قبرستان بنانے کا قانون یہ ہے کہ قبرستان کبھی بھی آبادی سے باہر بنایا جاتا ہے بنگلور ایک چھوٹا پڑا ہوا شہر تھا اگر ادھر ہاتھ مار میسور روڈ کا قبرستان اگر ادھر ہاتھ مار سے روڈ کا قبرستان اگر اس طرف ہاتھ مار قدس صاحب کا قبرستان یہ تین قبرستان تھے جو شہر بنگلور کیے اور آدمی کو ان قبرستانوں تک جانے کے لیے بڑی مشقتیں کرنا پڑتی تھی بیل گاڑی میں رکھ کر گھوڑے گاڑی میں رکھ کر جنازوں کو لے جانا پڑتا تھا آبادی سے اتنے دور یہ قبرستان بنے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقی جنت البقی جو قیامت میں سب سے پہلے وہاں کے مردے اٹھیں گے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب اللہ علیہ وسلم ان مردوں کی شفاعت کروائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شمار کروائے چاہے وہاں چاہے یہاں مرے اے اللہ تو خاطر مطلق ہے یہ زمین تیرا حکم مانتی ہے یہ جسم تیرا حکم مانتا ہے یہ فرشتے تیرا حکم مانتے ہیں مولا ہمارے دلوں کی تڑپ ہے کہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ اگر مرنا ہو تو محبوب کے شہر میں مرے اب دنیا میں اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی آدمی ویزا لے جا کر وہاں پر رہ جائے مار کر بھگا دیتے ہیں کچھ خواتین ملک کے ایسے بنے ہیں طلب تو یہی ہے طلب تو یہی ہے تیرے محبوب کے شہر میں ہماری موت ہو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آہا کے حجرات ہیں اور جہاں جنت کا ٹکڑا ہے اے جہاں آفاری دو صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء امامت فرمایا کرتے تھے مولا سری کی طلب تو یہی ہے کہ لاشیں ہوں اور جنازے ہوں اور ہماری نماز جنازہ بھائی ہو لیکن تو تاضر مطلق ہے کہ ہماری بدقسمتی سے ہمارے اعمال کی نحوست سے ہم کفرستان میں مر جائیں ہم ہندوستان میں دنیا کے کسی چکے میں کساؤں میں مر جائیں اے اللہ تو حاضر مطلب ہے کہ ہماری ارواح کو غذی سے اٹھانا ہماری ارواح کو آقا کے جوار سے اٹھانا ہماری ارواح کو جہاں پر جنت الرحیم ہے سینکڑوں ایک لاکھ کے ستر ہزار کے قریب صحابہ گراہ مختون ہے ہماری نماز روزہ ہمارے اعمال ہماری تلاوت ہمارا ذکر ایسا نہیں ہے کہ مولا تیرے دربار میں پیش کر کر ہم یوں کہیں کہ اس عمل کے بدلے ہمیں جنت دے دے ہماری تلاوت کے بدلے آج ہم جو ہے فجر کی نماز کے بعد کتاب پڑھتے ہیں ہمارے شہر حضرت اور کٹ گئے اور جسم سے خون بہنے لگا اور آپ نے سنا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھا رہے تھے وحشی نے آپ پر تیر چلایا تلوار چلایا خون نکلنے لگا لوگوں نے پوچھا کیا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نماز کی حالت میں تیر لگ جاتے تھے یہ فصل ان کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے تھے ان کے سروں پر آ کر پرندے بیٹھ کر مجسمے اور پتھر سمجھ کر کر بیٹھ چلے جاتے تھے یہ اقص القباس کی نماز مخصوص طبقے کی نماز ہے خاصوں میں خاص اولیاء حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت خاص نانو کی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت ٹیبو سلطان شہید رکھیے اقص القباس کی نماز پھر کہا کہ خاص لوگوں کی نماز خاص لوگوں کی نماز یہ ہے کم سے کم نماز کے اخکار کو صحیح ادا کریں کہ بھائی قرآن صحیح پڑھیں اور خاص صحیح باتیں نگاہ صحیح جگہ رکھے یہ خاص لوگوں کی نماز پھر کہا کہ عام لوگوں کی نماز کہ کم سے کم نماز کے جو فرائض ہیں اور نماز کے جو واجبات ہیں اسے ادا کر دیں آخری درجے کے اندر وہ جو نماز پاسنگ مارک سے یعنی سو کو پینتیس نمبر لینے سے تھرٹی فائیو پرسینٹ یا فورٹی پرسینٹ سے آدمی پاس ہو رہا ہے تو چلو تیس پر چھ نمبر لے لیا چالیس پر ایک نمبر لے لیا میں نے کہا یہ تین طریقے اخذ الخواص کی نماز ہے خاص لوگوں کی نماز ہے عام وہ نماز جس کا معیار فتوا بتایا گیا قرآن اور حدیث کو آئینہ بتایا گیا کہ مارک سے یعنی ہونے والے نمبروں سے اللہ کو اکبر اے اللہ تیرے فضل کے بغیر اور تیری رحمت کے بغیر ہاں کے جوتوں کے سچے کے بغیر یہ نوازے تو قبول ہونے کی نہیں ان تین نمازوں میں ہماری کوئی نماز ایسی نہیں جس کو رواج کے کیا کریں گے ایک سجدہ سال کی زندگی میں نہیں ہے سو سال کی زندگی میں نہیں ہے بال پوچھو زندگی آپ ہو جائے گی اور برابر کے کاغذات پوچھو گنتے گنتے زندگی ختم ہو جائیں گے وہی للی کل دل ہو جگہ مانو سب اللہ مالو آدادا میرے اللہ نے کہا تباہی ہو مال کے پجاری کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گل گل کر رکھتا ہے کتنے سکے ہیں کتنے پانچ سو کے نوٹ ہیں کتنے ہزار کے نوٹ ہیں کتنی ایکڑ زمین ہے اور زمین کی کیا ویلو ہے اپارٹمنٹ کے چوتھے فلور میں اور یہ ایک سجدہ ایک تصویر ایک کلیم الا اللہ کبھی اللہ کے ڈر سے ہم نے نکالا ہو کبھی کڑھائی میں پیش کر سکتے سوائے اس کے کہ مدینے کی موت ہو سوائے اس کے کہ آقا کے امتی کا ہم حوالہ دیں اللہ کی شاد رہی اللہ کی شاد کا حوالہ دیں ہم دنیا کے لیے دین آخرت کے لیے کریں گے ہم نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کے دن کپڑا پہننا عمدہ کھانا اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا کھائے گے آپ پھر میرا بھرے گا کپڑا آپ پہنیں گے پڑوس والا سیرت کرے گا اپنی اولاد کو آپ کھلائیں گے محلے والے بھی اس میں خود ہی کا نفا خود کو کھانا ہے خود کو پہننا ہے خود کی بیوی کو اچھا دیکھنا ہے خود کی اولاد کو کھلانا ہے خود کی اولاد کو پہنانا ہے یہ تو خود غرضی کی زندگی ہی بھی لیکن حدیث میں آتا ہے آخا نے فرمایا جو آدمی آشورے دن اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے اچھا کھلاتا ہے تمہارے امام کو نہ دو تمہارے مسجد کے معذین کو نہ دو تمہارے محلے کے مل خود کتا بن کر اپنے پیٹ کو بھرو اور خود اولاد کے پجاری بن کر جورو کے غلام بن کر خود کھاؤ کھلاؤ اور حدیث میں وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر تک اللہ خوش رکھے گا اگر اللہ یہ کہتا تمہارے محلے کی مسجد میں مولڈی کا کام ادھورا ہو اور تم مولڈی کے لیے پیسہ دو تو چلو بھی نہیں دیں گے اگر غریبوں کو پیسہ دو یتیموں کو پیسہ دو غازہ کے مسلمانوں کی فکر کرو فلسطین کے مسلمانوں کی فکر کرو کسے فکر ہے کسے فکر ہے اس ہفتے کے اندر اگر شادیاں ہوئی ہو اور اس کا کے اندر اگر شادیاں ہوئی ہو اور آپ کے پاس اس شادی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو کیا یہ قوم وہی قوم ہے جو غازہ میں مرنے والے جو غزہ میں شہید ہونے والے اس میں ان شہدا کی مائیں ہیں ان شہدا کی بہنیں ہیں ان شہدا کی بھائی ہیں کتوں کی طرح کھا رہے ہیں سلیمہ کی قطار میں لگے ہوئے مسلمان ڈرامے کی قطار میں لگے ہوئے مسلمان اور ٹی وی کا ناٹک دیکھنے والا مسلمان کیا اس مسلمان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان اس کا رشتہ غازہ کے مسلمانوں سے کہ جہاں اسرائیل جو امریکہ کا پال کتا ہے بباری کا نام ہے کوئی فکر ہمارے شکرانوں میں کوئی فرق آیا ہمارے ولیموں میں کوئی فرق آیا ہمارے درج مرنے والا مرے معصوم جنازے مسجدوں پر بمباری ہوتی رہے اور جنازے نکلتے رہے آبادی کو ویرانے میں تبدیل کیا جاتا رہے سچ کا میرے آقا نے دنیا کی فا اور تعلیم و کی کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کا طلبگار ایک کتا ہے کتے کو کیا خبر کتے کو کیا خبر میرے آقا نے قوانی کہا کتے کے سامنے ایک مرا ہوا جانور ہوتا ہے کبے کو اگر دشا ملتی ہے کبا کائی کر کر اپنی برادری کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے آؤ ایک دن مرا پڑا ہے ایک شیر مرا پڑا ہے تم کھا لینا لیکن کتے کو معلوم ہے کہ اگر ایک مہینہ رکھ کر بھی میں گائے کو کھانا چاہوں گا اور میں شیر کو کھانا چاہوں گا نہیں کھا سکتا لیکن گلی کے کتے جب آئیں گے بھاؤ بھاؤ کر کر سب کو گا اپنے ساتھ وہ جمع نہیں کرے گا یہ دنیا کا کتا بھی ایسا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے یا لیکن یا فارو ان حق قانون کو کیا نے خزانہ دیا یا یاسلامہ مو دیا قانون ہمیں قانون کا خزانہ دے دے ہمیں امپورٹنٹ گاڑیاں دے دے ہمیں کرو زمین دے دے کھاتا کیا ہے پہنتا کیا ہے زندگی کیا ہے پل بھر کا پروسا نہیں پل بھر کی ضمانت نہیں یا یاسلامہ مو دیا قانون اور کتا کیا کرتا ہے ایک تو اپنی برادری کے لوگوں کو قریب نہیں لاتا اور دوسرا یہ ہے دوسرا کتا مر جاتا ہے اس کی ہڈیاں کھانے لگتا ہے کبا اگر اپنی برادری کا کبا مر جاتا ہے تو اس کے قریب نہیں جاتے اپنے برادری کے لوگ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انجام کا بدلہ ہمیں نہ مل جائے اور جس نے اسے مارا ہے وہ ہمیں نہ مار دے لیکن کتا اپنی برادری کے مرے ہوئے کتے کی ہڈیاں کھانے کے لیے چلا جاتا ہے اس کا گوشت کھانے کے لیے چلا جاتا ہے انسان انسان کا قرب نہیں کر رہا ہے انسان انسان کی ہڈیاں نہیں چبا رہا ہے انسان انسان کو اللہ کے نام پر دھوکہ نہیں دے رہا ہے ٹور اینڈ ٹراول والے ہٹ کے نام پر دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اور داڑیاں رکھ کر پیشانی پر نماز کا گھٹا رکھ کر اللہ کے گھر میں بلا کر احتکاب کی حالت میں رمضان المبارک میں اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر کو کیا دھوکا آج مسلمان نہیں دے رہا کیا ہو گیا کتے سے بدتر ہے جو دنیا کا تعلیم ہے کتا تو کم سے کم کھا پی کر جب پیٹ بھر جاتا ہے سو جاتا ہوتا لیکن یہ سوتا بھی نہیں پہرا لگاتا ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے دوسرے کتے اس مری ہوئی لاش سے گوشت نہ اکھاڑ لیں اور ہڈیاں نہ اکھاڑ لیں سچ کہا نہ نے دنیا کی خاط وہ تعلیم و لاش کہ دنیا ایک مردار چیز ہے کون سی نماز ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کون سے سجدے ہیں کون سی تلاوت ہے ہم کھنگال کر دیکھو سوکیا کی کتابیں یہی تین نماز کے طریقے لکھے ہوئے ہیں ایک تو حفظ الخواص ایک خاص لوگوں کی نماز ایک عام قومیوں کی نماز جو فتوے کے اعتبار سے درست ہو وضو ہمارا فتوے کے اعتبار سے درست ہے کتنی مسجدوں میں چوری کے کنیکشن بجلی کا لیا ہوا کتنی مسجدوں میں پانی کا کلیکشن چوری کا لیا ہوا ہے کتنی مسجدوں کے اندر چٹ فنڈ چلا کر نفے کی چٹی سے امام کی تنخواہ دی جاتی ہے پیش کریں گے ہم اللہ کو کیا پیش کریں گے اللہ کو ایک سجدہ نہیں ایک نواز نہیں ایک روزہ نہیں ہے تعداد تعداد ہے حدیث پاک میں آپ نے کروایا قیامت کے دن لوگ آواز لے کر آئیں گے پہاڑوں کے مطابق ہوں گے ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کریں گے بجالو حوام منصورہ اللہ تعالیٰ جیسے ہوا کے اندر ایک مچھر کا پر اڑتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ اس کے حمال کو چلتا کر دیتے اللہ کہے گے یہ سجدہ کس کے لیے ابھی ابھی ہر جمعہ کہا جاتا ہے ہر جمعہ کہا جاتا ہے کہ جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان دیے جانے کے بعد جو آتا ہے وہ مرا ہوا سور کھاتا ہے بات غلط ہو تو اس بات پر پابندی لگنی چاہیے کتنے بے حیا ہے مسلمان کھاؤ کتنی بے حیا ہے ملیں گے آپ کو بازاروں میں کتا کھاتے ہوئے سور کھاتے ہوئے اور دنیا کا مردار کھاتے ہوئے ملیں گے ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے ہم جو ہے ہر جمعہ میں جمعرات میں عنوان کا میسج بھیجتے ہیں پچانوے فیصد لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو کیا ہے میں نے کہا کہ اس میں تاریخ ہے تاریخ ہے مقام ہے مقام ہے مقرر کا نام ہے مقرر کا نام ہے عنوان لکھا ہوا ہے عنوان ایک دعوت نامہ اس میں تاریخ لکھی گئی اس میں عنوان لکھا گیا اس میں وقت لکھا گیا اس میں جگہ لکھی گئی اور اس میں مقرر لکھا گیا باقی کیا ہے دلچسپی نہیں ہے کیا لینا دینا کیا لینا دینا نہیں نمازوں سے کیا لینا دینا کہیں بھی منہ مار لیا نماز کو پڑھ لیا وہاں کا امام سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا وہاں قدیم خطبہ جو دیتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے یا ایک ایک نیند لے کر خراٹے لے کر رہا سہا وضو توڑ کر جمعہ کی ایک نماز ہم باتیں کے کون سوچتا ہے کون سوچتا ہے کیا لینا دینا جورو بن رہی ہے ٹھیک ہے ہاسپٹل کی بھی ادا ہو رہی ہے کرنٹ نہیں کٹا ہے بجلی کا گیس کا کلیکشن نہیں کٹا ہے اور آٹو اور ٹیکسی اور ہماری لاری اور بس سیز نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نماز چاہے بھاڑ میں دین جائے بھاڑ میں جمعہ جائے بھاڑ میں کس نے آخرت کو دیکھا ایمان ہی نہیں بنا دلچسپی ہی نہیں اور یہ جو راشن کارڈ فیملی کی تصویر والا تمہیں میسج آیا کوئی کارپوریشن سے مجھے تو نہیں آیا اخبار میں اعلان آیا میں نے تو نہیں دیکھا آج تک اور سی جی ٹی وی والے اسٹار نیوز والوں نے کبھی یہ کہا کہ تلک نگر حلقے جے نگر حلقے بسم اللہ نگر حلقے کے اندر کھلا اب جا کر صبح نہار پہ شہری کے وقت دیکھو تو کہیں گے کتنے تم ہوشیار سمجھ کر یہ گھر سے کسی کو معلوم نہیں موبائل میں میسج نہیں آیا اخبار میں میں ہوشیار ہوں دنیا کے بارے میں لاکھوں ہوشیار تمہارے سے پہلے قطار لگائے ملیں گے اور تم جو قطار میں لگو گے چار بجے تمہارا نمبر آئے گا دنیا میں ہوشیاری نہیں کیا ہیں دنیا میں چالا کی دیکھی بتایا جاتا ہے کہ ایمان کہاں بننا چاہیے ایمان بننے کے مراکز کا ہے ایمان کا معیار کیا ہے وہ کا معیار کا ہے قرآن کا معیار کیا ہے بازار میں جاتے ہو کتا خریدتے ہو بازار میں جاتے ہو جانور خریدتے ہو کوئی معیار دیکھتے نہیں دیکھتے اور نماز کا کوئی معیار نہیں جس کے پیچھے جا کر تابے بھائی کیوں چلے گئے وہ تو پیچھے کی مسجد کی فلاں علاقے میں نہیں ہمارے دکان کے قریب بھی چلے گئے تو تمہارے دکان کے قریب جو کیٹرنگ والا تھا اسے آٹک نہیں دیا پتے اور سپر کے گوشت کا نہیں انہیں اچھا نہیں پکاتا کھانے کے لیے تم جاؤ گے سینکڑوں میں کپڑا دھلنے کے لیے بازار سے سودا سن خریدنے کے لیے نماز روزہ تلاوت مدرسہ بچوں کا میں یہ آتی وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیتی ہے اور گورنمنٹ کے لیے بشپ کا میں پڑھتا ہے اور سن فرومینا میں پڑھتا ہے اور سن جو ہے جی میں پڑھتا ہے بہت پیٹ بھر کر بجلیوں کے گیارہویں بارہویں کے ڈنڈے کی طرح فخر سے کہ میں اتنے کو کھڑگوت بنا رہا ہوں عیسائی فردا بنا رہا ہوں تیرے بچے کو کلیم آتا ہے تیرے بچے کو سرحادیہ آتا ہے حدیث کی پوری کتابوں میں اللہ کے حدیث عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاح حدیث کتاب لا سلام اللہ بھی کی کتاب کوئی بھی نماز انفرادی اجتماعی اور مرد کی عورت کی بچے کی بڑے کی شور فاتحہ کے بغیر قبول نہیں آپ سورے فاطی فکر ہے اسے دینا دینا قرآن شریف کے منظم سے پارے ہیں سورے متصل کے دوسرے رکو میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں جہنمیوں سے نے حوالہ دیا بائبل کا نہیں دیا ہم نے توریز کا نہیں دیا ہم نے تمہارے فلموں کے ڈرامے اور ناٹکوں کا ٹی وی سیریل کا نہیں دیا قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے انتیسواں پارہ سورج منتصر اور سورج منتصر کا دوسرا روح اس میں جہنم میں جانے کا سبب پوچھا جاتا ہے تم سفر تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا ظاہر سی بات ہے جو سبب اس پہ بیان کیا گیا جس کے اندر وہ سبب ہوگا وہ بھی جہنمی کتا ہوگا قرآن جھوٹا نہیں ایک بار کا حضرت تھانوی کو گالیاں دے دو تاسیم نانوتوی کو گالیاں دے دو اور اشرف علی تھانوی کو اور رشید احمد کو انکار کر دو یہ کوئی نبی نہیں مانتا ہے مانو نہیں مانا ہے نہیں مانو عبد القادر کی کو ماننا ہے مانو نہیں ماننا ہے نہیں مانو یہ کوئی نبی اور رسول مرسل نہیں ہے کہ قیامت البین کے بارے میں سوال کیا جائے گا انکار کرنا ہے کرو مزے سے کرو میرا انکار کرو مجھے گالیاں دو کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن ہے اللہ کا انتیسواں پارا سورہ متشق کا دوسرا رکو اللہ کہتے ہیں میں فی سفر کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا ظاہر سی بات ہے یہ سوال جو کیا جائے گا کافروں سے نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ کافر کے لیے ہمیشہ جہنم ہے ارے وہ جانے والا جہنم اس کے لیے کیا سوال کفر کیا گیا شرک کیا کیا گیا خود پرستی کیا اس نے تو گیا اس کے لیے کیا سوال ہے جس کو نہیں جانا تھا کس کو نہیں جانا تھا میں اور آپ خاندانی مسلمان راشن کارڈ کے ووٹر لسٹ کے اور آئی ڈی پروف کے مسلمان یہ مسلمانوں کو پوچھا جا رہا ہے ماں فی سفر ابو جہل سے سوال نہیں ابو لہب سے نہیں اتبا سے نہیں شیبا سے نہیں ان کے بارے میں کلام نے کہا کا حقیقت آباد ہو پھر دنیا بل آزیرت دنیا بل ان کی دنیا ان کی آخرت تباہ ہوئی اور یہ کافر ہوئے جہنم رسید ہوئے جنت میں جانے کا سوال ہی جانے کا انسینٹو کیوں سوال ہوگا سوال تو ان لوگوں کو ہوگا جانا تو جنت میں چاہیے تھا ایک امیر کبیر آدمی ہمیشہ ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے کبھی اس نے بس اڈا نہیں دیکھا کبھی پی ٹی ایس بس میں نہیں بیٹھا ہمیشہ کاروں میں ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے ایک مرتبہ آپ نے اس امیر صاحب کو سیٹ صاحب کو پی ٹی ایس بس کے اندر کنسیشن ریٹ کے اندر وہ پاس لیتے ہوئے دیکھا میں کہا کہ حضرت شیٹ صاحب حاجی صاحب آپ اور کی بات کنسیشن کے اندر لے اس لیے کہ اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ہوائی جہاز میں اور مرسیڈیز بینس کار میں پھرنے والا اور دونوں چار چار اس کے ڈرائیور خالی وہ گیا یہ تعجب کی بات تو یہ کافروں کی بات نہیں ہے یہ مشرکوں کی بات نہیں ما صلاح کا گم کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا اب آگے سنو سناؤں من مسلم قرآن کہتا ہے قرآن میں نے کہا خاتی کو گالیا تو کچھ نہیں بگڑے گا حضرت ساتھی کا مجھے دو ہمارے اکابرین کو دو پیران پیر کو دو جمینی کو دو پورے دنیا کے پگڑی والا کچھ ملا عمر کچھ نہیں بگڑے گا کچھ نہیں بگڑے گا قرآن کو کیا کہو گے قرآن نے کہا نکو من المسلم ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے نماز پڑھتے بھی تھے وہ نماز جو تین درجوں میں آتی تھی اخص الخواص کی نماز خاص لوگوں کی نماز عام مومنوں کی نماز وہ نماز کے زمرے میں وہ چیز آئی ہی نہیں ہم نے پیٹرول سمجھ کر پیشاب کیا ہے گاڑی نہیں چلے گی کھڑے ہو کر دیکھو دیکھو اپنے پیان کی طرف اپنے پاجامے اور لکی کی طرف دیکھو ٹکنے سے نیچے ہے یا نہیں میں تو یہ کہتا ہوں اب مسجدوں کے اندر ایک لمبا آئینہ ہونا چاہیے اس آئینے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے تم جا رہے ہو اللہ کے دربار میں یہ صورت اور یہ شکل لے کر کیا تم اللہ کے دربار میں جا سکتے ہو ایک مرتبہ آئینہ دیکھ دیکھو اللہ نے آپ کو سہولت دی آپ اپنی مسجد میں ایسا آئینہ لگائیں آپ کو سولار پاور کا گرم ٹھنڈا پانی ڈائٹ اور مزاق والا بیت الخلا ملے گا ایک آئینہ ایسا بھی لگائیے اپنی بڑی ہوئی باپ کے نام سے بڑے ہوئے باپ کے نام سے ان کا شہنشاہ احکم اللہ کی چہرہ دیکھتے ہو شہچاؤں کے شہید کا دربار جس کو خود اس شہر حقیقی نے کہا یا بنی آدم حضور تین تم ہندا کلی مسجد تم میری مسجد میں آؤ تو من سور کر آؤ اس لیے کہ میں شہشاؤں کا ہوں ایک وقت ایک وقت انسان کو اللہ کے دربار میں اپنی آگے سے دکھانی چاہیے جب اللہ کا عذاب آ کر بارش رک جائے اللہ کا عذاب آ کر اور دانے دانے اور خطرے قطرے پانی کی محتاج ہو جائے تب علماء نے کہا کہ لوگوں کو مسلمانوں کو چاہیے کھٹے پرانے صاف صاف کپڑے پہن کر اللہ کے دربار میں جا کر الٹے الٹے ہاتھ سے دعا کرے مولا حالات کو پلٹ دے ہم غریب ہیں ہم فقیر ہیں محتاج کی دکھانے کے لیے وہ ایک وقت چھوڑ کر اللہ کے دربار کا ادب یہ ہے کہ بہترین عمدہ بڑھیا کپڑے پہن کر یہاں پر آئے اور ایسا کپڑا جس سے رب ناراض ہو جائے جس سے آقا ٹوٹھو کرے فرشتے لانت بھیجے یہ جو و نسارا کے کپڑے یہ انسیکٹ کر کر آگے پیچھے کی شرمگاہ کی گھیرے نظر آنا اور شرمگاہ کا چکرا پیا نظر آنا کبھی نماز تو بہت دور کی بات ہے حاضری کو رب کائنات قبول کر لے حاضری کو قبول کر لے آئینہ رکھو اس چہرے کے ساتھ کشکشی داڑھی کے ساتھ داڑھی اڑی ہوئی حالت کے ساتھ ہنسٹ کیا ہوا حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا کپڑا حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا سو روپے کا کپڑا ایک روپیہ حرام کا نوت پر نو روپیہ حلال کا حضرت نے کہا اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی دیکھو آئینے کے ساتھ اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کری کیجیے آپ تدبر کیجیے قالوا لم نكن من المصلين ہم تو نماز ہی نہیں یا نماز پڑھتے تھے کبے کی ڈھونک مارتے تھے یہ نماز تو درجے میں آئی نہیں ولم نكن نطعم نقلیم اور ہم کھانا کھاتے بھی نہیں تھے کھلاتے بھی نہیں تھے ایک نمبر کے کنجوس تھے کاروبار کیا تھا وہ نقول نقوص واضح ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ غلام کی بیٹی غلام کے ساتھ بھاگ گئی غلام کا اتنا بڑا کاروبار فلاں کا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے فلاں کی بیٹی فلا کے ساتھ اس لڑا کی ہے وہ قلدان کو اتنا مال بنا لیا اور اتنی دولت بنا لیا ایسا چندا کر لیا اب آنکھ میں سنکے کی خبر نہیں اور دنیا بھر کی فکریں یہ سینے پر یہ ہوتا ہے وکلا نقو مال خان آگے کی بات مجھے بدلانا ہے نماز کو تمہیں نظر آ رہی دیکھو فجن قرآن کہتا ہے ماں سلطم فی سفر تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا تو جواب کیا تھا لم نقو من المسلم ہم نمازی نہیں تھے کون نمازی کون بے نمازی یہ دل کی نہیں یہ آنکھوں سے دکھنے والی چیز ہے رئیس بھائی آئے حمید بھائی آئے خلیل بھائی آئے شاکر بھائی آئے قرآن کے حساب سے وہ جنتی ہوئے اگر نہیں آئے تو قرآن کہتا ہے ماں اللہ سفر کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا آلو لم نکو من نل ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے ہماری جورو نہیں پڑی جہنمی کو دیا ہے ہماری بڑیا نہیں پڑی جہنمی کو دیا ہے ہماری بہنا نہیں پڑی جہنمی کو دیا ہے کون کہا یہ قرآن نے کہا لم نکو من نل پہلی یہ تو سیکھنے والی چیز ہے کل اگر اس کا جنازہ اٹھے تو کہہ سکتا ہے کہنے والا بھائی جہاں نبی کا جنازہ جا رہا اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھنے والا جنتی ہے اور بے نمازی ما کا کوئی سفر کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا لم نکو من المسلین فجر میں دیکھ لو فجر میں دیکھ لو کہ آپ اٹھ کر گلی کوچوں کے اندر تین گھروں سے وضو کے لوٹل کی کڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے تین گھروں سے کلام پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے تین گھروں سے کرام فجر کی نماز کے لیے دیکھ لو یہ سیکھنے والی لوگ قیامت میں فیصلہ قیامت میں کیوں صاحب میں گن کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بتاؤ یہ گھر جنلی یہ گھر جن اس لیے کہ قرآن نے کہا قرآن جھوٹا نہیں اگر قرآن بے نمازی کو جنت میں داخل کر دے تو رب کا قرآن جھوٹا ہو جائے گا بے نمازیوں اگر جنت کی امید کرتے ہو اور جنت میں جانے کا تصور کرتے ہو خیال کرتے ہو تو قرآن کو جھوٹا کرنا پڑے گا اس لیے کہ قرآن نے کہا ما قالوا لم پانو من مسلم ہم نمازی نہیں تھے تو بے نمازی جہنم اگر بے نمازی جنت میں جائے گا تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو جائے گا تو طے ہے ہماری بیوی بے نمازی ہماری ماں بے نمازی ہمارا ابا بے نمازی ہمارا پڑوس میں طے ہے کہ وہ جہنمی ہے اب آلٹرنیٹ ان کو کچھ کرنا چاہیے یہ طے ہے انہوں نے مہر لگا لی انہوں نے قرآن کی سیل لگا لی ٹھپا لگا لیا انہوں نے ویزا پر انہوں نے اسٹام کروا لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں جنت کی ہوا نہیں چاہیے ہم جہان میں جائیے غلط کوئی نقول اسکیم یہ چلو وکنان اور آگے بڑھو قرآن کہتا ہے وکلا کو بجاؤ می یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ جہنمی جہنم میں جانے کے جو اسباب بیان کریں گے ان میں سے سبب یہ ہوگا کہ ہم آخرت کو ماننے والے نہیں تھے آخرت کو مان کہیں گے بات ہم تو کہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں ہم قرآن ایک کمی نے اگر تو حدیث کو مانتا ہتھی داڑھی بلاتا اگر حدیث کو مانتا ماں کے ساتھ بلاکار کرتا تو سبھی تو کہہ رہا ہے کہ آپا جھوٹ کہہ رہے ہیں ماں کا بلاکار نہیں ہوتا علماء کو کیا معلوم سود لینا چاہیے ہوم لون لینا چاہیے یہ کیا یہی تو وکنہ نکلتی بھوبیوں بھی ہم آخرت کی باتوں کو جٹلایا کرتے تھے پوچھو مسلمان سے پسند دے کر پسند دے کر بھائی تو آخرت کو مانتا ہوں مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں حدیث کو مانتا ہوں علماء کی باتوں کو مانتا ہوں یہ بات کا بناسکار کیوں کر رہا ہے کبھی ہے مانتا ہے داڑھی بڑھا کر خوش کا چہرہ کیوں بنا رہا ہے یہ تیرا خوش کا چہرہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ بخاری کی وہ روایت جس کے اندر آسا نے فرمایا داڑیوں کو بڑھاؤ بوچھوں کو گھٹاؤ یہ حدیث پر تو تھوک رہا ہے ابن میں ابھی مویت بن کر تو تھوک رہا ہے نماز کو چھوڑنا جہنم کا لہو پینا جہنم کا پیٹ پینا ہے اگر تو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نماز پڑھنا چاہیے اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے حدیث کی جتنی کتابوں میں کتاب الصلاح ہے اس پر تو رہا ہے ہے صاف کی بات یہ برا لگے ہر بات ڈوک رہا ہے کشکشی داڑھی رکھ کر سپنے سے نیچے پاجامہ رکھ کر زمین کی پوجا کر کر دولت کی پوجا نے کہا ہے آشورے کے دن شب برات میں کو جانا پیٹ بھرتا ہے نہیں بھرتا بے عمل پیٹ نہیں بھرتا شب قدر کی تلاش پیٹ نہیں بھرتا قرآن پڑھو پیٹ نہیں بھرتا آشورے کا عمل میں جا خوب کھاؤ صاف اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھا پہنو جوروں کے پجاریوں جوروں کو دیوی بنا کر چاند بنا کر پوجا کرو اولاد کے کتوں اولاد کو لڑنے لڑنے تک یہ نہ بات کہی یہ تو تمہاری کشمیری کی بات ہے یہ تو تمہاری لینگویج ہے اب آدمی اپنے کھانے کے لیے اپنا کپڑا پہننے کے لیے اپنی چوروں کو پہنانے کے لیے اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے حدیث کی بات نہیں مانے گا تو وہ کیا نماز کے سلسلے میں داڑھی کے سلسلے میں سود کے سلسلے میں رشوت وہ اسے کیا ملنا خبر کس نے دیکھی کا بابا مر کر گیا وہ رہا ہے اس کا دوست ہاتھ میں مرا وہ اس نے دیکھا جو دکھ رہا ہے اس کو نہیں مان سمجھ رہے بات آپ کھانے کا تعلق دنیا سے پہننے کا کتنے لوگ ہیں آشورے کے اندر کپڑے پہنے اگر تم نے پہنا واقعی آپ نے حدیث کی بات پر اعتبار کیا آپ نے عمدہ کھایا حدیث کی بات پر آپ ایمان لے کر آئے اگر نہیں کیا تو دنیا بنانے کے لیے دنیا کے ذریعے حدیث پر عمل نہیں ہوگا تو نماز روزہ تلاوت ذکر حج یہ دھوم دھوم ہوگی بابا ہو دھوم کر رہے ہو دنیا بنانے کے لیے دنیا کے ذریعے سے حدیث کے حوالے سے دین کے پلیٹ فارم سے کرنے تیار نہیں تو تم آخرت کی بات مان کر ذکر کرو حج کرو کر رہے ہو ڈھونگی بابا ہو تمہیں کسی بڑے کے جھاڑ کے نیچے اور شام کے خود کے پاس بیٹھ کر ننگے بابا بن کر ڈھونگی بابا کا بورڈ لگا کر کاروبار کرو کیوں نماز پڑھ کر دھوکہ دیتے ہو کیوں پیشانی پر کالا ٹپا لگا کر دھوکا دیتے کرو کھلے ڈھونگی بابا بن جاؤ کن نکلتی کہتا ہے ان کا سب سے بڑا جرم کافی یہ ہے یقین نہیں ان کو قرآن اور حدیث کی باتوں پر اگر یقین ہوتا تو ہم نے کہا جو ڈیڑھ بجے آتا ہے کتے کا پیشاب پی کر اگر اسے دعوت میں بلایا جائے اور ایک پیالے میں کتے کا پیشاب رکھ کر اسے کہا جائے پیو وہ کہے گا نہیں پیوں گا اور حدیث کہہ رہی ہے ٹھیک ہے حدیث کہہ رہی ہے ہمارا ایمان نہیں ہے نا تو پی لیں گے آپ مرے ہرے باپ کا بہانا کھانے کے برابر ہے حدیث اگر اس کو دیا جائے کھائے گا زندہ کیا مرتے مرتے گلاب مار کر مرا اور برتن میں رکھ کر بیٹے کے سامنے رکھا ارے کمی نے باپ کی نجاست زندگی وہ نظر آ رہا ہے اور حدیث نے کہا کہ جمعہ کا وقت ہونے کے بعد جو کاروبار میں لگے گا وہ مرے ہوئے باپ کے پاس آنے کی طرح مرے ہوئے سور کی طرح مرے ہوئے کتے کی طرح حدیث پر ایمان نہیں ہے وہ کنڈا نکرسی کو ہم جو ہے آخرت کو امین کی باتوں کو کرتے تھے چھٹایا بیوی رہنے تک اولاد رہنے تک دولت رہنے تک مال رہنے تک حتا اطالل یقین اللہ نے کلام پاک میں موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے دنیا کے ہر معاملے میں شک ہو سکتا ہے جو مرد آئے ہیں اگر کسی مرد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ جڑا ہو یہ عورت ہو اور کسی عورت کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ مرد ہو اور کسی مسلمان کے بارے میں شک ہو سکتا ہے یہ یہودی ہو اور کسی یہودی کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہو اور اگر بکری حاملہ ہو شک ہو سکتا ہے کہ انسان کا بچہ پیدا ہو عورت حاملہ ہو شک ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ سے کتے کا بچہ جانور کا بچہ جنم لے کچھ بھی یہ دنیا ہے یہ دنیا میں ہو سکتا ہے ایک وہ چیز ہے جس میں شک نہیں وہ چیز ہے موت کب تک سرکشی کرو کب تک کرو گے موت کیا آنے لگتا اور موت آئے گی تو تمہارا باپ فرون نے کہا آمن تو موسا و ہارون میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ نے لاٹھی برسائی ادا کی آل آل وقت سیدہ قبل بت من المفسدین میرے موت کے فرشتے کو دیکھ کر اب کہتا ہے بچوں سے کہ بچوں یہ جو ہے کہ باغ ہے یہ مسجد کو دے دینا یہ دکان ہے مدرسے کو دے دینا سی کا قبل اب تک تک دنیا کا کتا اور پجاری تھا اب موت کے فرشتے کو دیکھ کر کہتا ہے شریعت نے کہا اس کی وسیعت موت کے فرشتے کو دیکھ کر نہیں چلے گی جو آخرت کی باتوں پر یقین نہیں کرتا بے نمازی تو قرآن نے کہا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی اسے پوری ہوگی خاندان میں حافظ قرآن ہے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کئی گھرانوں کو لے کر وہ شفاعت کر کر جنت میں پہنچائے گا عالم ہے کئی گھرانوں کو جنت میں پہنچائے گا شہید ہے کئی گھرانوں کو جنت میں پہنچائے گا لیکن قرآن نے کہا یہ جو صفات ہیں لم نکو من المسلین ولم نکو نطعب المسکین وکننا نقوط مع القائدین وکننا نکتب بیوم الدین حتی اتان الیقین یہ صفات رکھنے والے فما تنفعو شفاعت الشافعین تیرے خاندان تیرا پیر تیرا مرشد پیران پیر اور تیرے احمد رضا تیرے فلا فلا بزرگ باقی نانت بھی اشرف علی دان بھی حسین احمد فضانی یہ دور کی بات نبی کے ہاتھوں تجھے شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا فما سن شفاعت الشافعین پھر پوچھتا ہے قرآن اور یہ نصیحت سے بھاگتا کیوں تھا کمی میں بھاگتا کیوں تھا کہا نہیں گیا عورت کی کمائی حرام ہے عورت کا کال سینٹر جانا حرام ہے عورت کے بال کاٹانا حرام ہے لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد پردہ کرنا واجب ہے اور چپل ڈالنا ماں کے ساتھ بلاکار کرنا ہے جمعہ میں دیر سے آنا کتے اور سور کا پیشاب پینا ہے کی ہوتی مور کیوں بھاگتا کیوں بھاگتا آج رو رہا رائے کاند ہو مستقبل نے کہا دین کی بات آتی کیسا بات تھا بچیاں کی شادیاں ہوتی کیا کے بات آپ سنیں تو ان کے قدموں پر عمل کرے تو زندہ رہتی کیا اور قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے نہ کو مریا ہوں ہم تمہیں بھی روٹی دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی روٹی دیتے ہیں تم فکر مت کرو روٹی کی ایک چمار کے پاس چپل سلانے کے لیے تھے تھا چمار اب چمار چپل چیتے چیتے کیا گفتگو کر رہا ہے وہ جو ناسا نے راکٹ کو لانچ کیا اس کے گلا پرزے کے اندر ایسی چلی گئی اور اس کا سولار پاور جنکشن اور اس کا سسٹم خراب آپ کہیں گے چمار چپل سینے والا ناسا کی بات سائنس راکٹ ٹیکنالوجی کی بات کر دے تجھے کیا لینا دینا چپل سی لے دس روپے تیس روپے پندرہ روپے لے لے میرے رب کی قسم ایک چمار اگر بات کرے ناسا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی راکٹ کے پرزوں کی میری حکارت پھر اللہ کہتے ان اللہ ذل قوت المتین اللہ روزی دینے والا اللہ روزی دینے والا نحن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق اپنے بچوں کا مڈر نہ کرو قتل نہ کرو ہم روزی دینے والے وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تجھے کیا تیرے سے بڑے بڑے چوپائے اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے سمندروں میں رہنے والی ایک روایت یہ مسلمان اگر بات کرے بزنس کی میرے دکان میرے کارخانہ تو وہ چمار اور وہ بلکی جو آپ کے ٹوائلٹ میں بچے نے گیم کھیلا چلا گیا اٹھا رہا ہے اور ناسا کی بات کر رہا ہے صحیح کی بات جیسا یہ بات اس کے لیے انفٹ ہے غیر موجود ہے میرے رب کے قسم اللہ کی قسم میرا اور تیرا دنیا کی بات کرنا مال کی بات کرنا فرشتے اس سے زیادہ تعجب کی نگاہ سے دیتے ہوں گے کئی سی کبھی لوگ ہیں کہ ان کی روزی کی ذمہ داری اللہ لے چکا ہے اور یہ روزی کی بات کر رہے ہیں یہ دولت کی بات کر رہے ہیں یہ روپیوں کی بات کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے روپیہ طالب الو اللہ نے کہا طلبگار بھی کمزور ہے اور جس سے وہ طلب کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے ہم نے کسے بھگوان بنایا کارخانے کو روپیے کو پیسے کو ہمارے عالرین نے بڑی عجیب و غریب بات کہی اللہ سے دانش مندی ضرور مانگنا چاہیے اللہ سے بے وقوفی بھی مانگنا چاہیے اے اللہ مجھے بے وقوف بنا دے نماز کے ٹیبلٹ کھا کھا کر میں دنیا سے چلا جاؤ کہا کہ عقل مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے عقل شریف بڑی دولت ہے مانگنا چاہیے لیکن قربان جائے ہمارے عقاطین نے کہا عقل دو قسم کی ہوتی ہے ایک عقل معاش اور دوسرے عقل معاش عقل معاش دنیا میں ایسے چلتی ہے صاف عقل ایسے چلتی ہے یہ دنیا کے کتوں کے سامنے بزنس مینجمنٹ کا جو کورس ہے وہ فیل ہو جائے گا بڑے بڑے جج بڑے بڑے مفتیان کرام بڑے بڑے علماء تم دس پیسے کی بات کر رہے ہو وہ ایک کرب دو سو ارب کتنی کی وہ آگے کی سوچ کر رکھتے ہیں تو دو عقلیں ہوتی ہیں اللہ نے قانون کو جو عقل دی وہ عقل معاش یعنی دنیا کمانے کی عقل کو اخلے معاش حضرت موسا کو اخلے معاش کے معنی دنیا کی بات والی زندگی کی فکر کرنا یہ کوئی عقل عقل نہیں وہ تو ایسی ایسی جو ہے عقل دوڑاتے ہیں چور بڑے بڑے کالجوں کے اسٹوڈنٹ ان کے سامنے ہار جاتے ہیں بڑے بڑے جج ان کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں کریمنل لائر وہ پینٹ چلتا ہے وہ داؤن چلتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے اس نے آبرو کو لوٹا ہے اور اس نے آبرو کو لوٹنے کے بعد پتھر سے سر کو کچلا ہے اور جسم کے ٹکڑوں پر پیٹرول ڈال کر آگ لگائی ہے لیکن کرمنل لائر وہ داؤ چلتا ہے کہ جج یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس ملزم کو با عزت بری کر دیا جائے یہ کون سی عقل یہ عقل معاش ہے یہ دنیا کے کتوں کی یہ دنیا کے سوروں کی عقل ہے یہ عقل نہیں چاہیے ہمیں یہ عقل ابو جہل کو ملی تھی یہ عقل ابو جہل کو ملی تھی یہ عقل عما کو ملی تھی نمرود کو ملی تھی حامان کو ملی تھی دنیا میں جو ہوشیاریاں دکھاتا ہے وہ کون نمرود کا خلیفہ شداد کا خلیفہ عقل بان دھوکہ کھانے تو کوئی کتنے دن دھوکہ دے گا کوئی کتنے دن دے گا ایک آدمی ہم ایک دکان میں کوئی چیز خریدنے گئے اس نے پچاس روپے کی نوٹ میں تیز لگا کر دے دیا معلوم ہے یہ دھوکہ پھرنے دو کوئی بات نہیں اس لیے اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور بھی ہے وہاں فیصلہ ہوگا تو پھٹی ہوئی نوٹ دے کر دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو ہمیں نیکیوں کا پڑنے میں اپنی نیکیاں ڈال رہا ہے گالیاں دینے دو کاگل ہونے کا پتوا دینے دو حضرت اقدس مولانا قاسم صاحب اللہ علیہ دلی میں گئے اور حضرت کو کہا گیا حضرت یہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کو کافر بتاتا ہے میں ہوتا آپ ہوتے تو فوراً کیے ہوئے وضو کو دوہرا لیتے کہ ہم نے اس کی مسجد میں وضو کیا ہے حضرت نے کہا کہ اس کی مسجد میں اس کے پیچھے ضرور جیتا نہیں جیت کر ہار گیا وہ جیتا نہیں پتا نہیں پائی وہ پتا پا کر کھا گیا لینے دو پراپرٹی لینے دو قرض لے کر ڈبانے دو گالیاں دینے دو کافر بتانے دو کرنے دو کرنے دو کرنے دو اس لیے بس سنا رہا وہ میزان اللہ وہ ہے کہ جو میزان کو قائم کرنے والا ہے پتا چلے گا بیٹے وہاں پتا چلے گا ڈبایا تھا زمین بنایا تھا ایک زمین چار کو بیچا تھا قرض لے کر ڈبا دے ڈبا دے کچھ نہیں کرے گا کچھ نہیں کرے گا روزی اللہ دینے والا باقی پیٹ میں ہماری زندگی ہماری موت ہمارے دانے پانی ہماری موت حدیث میں آتا ہے کہ موت جیسے ڈھونڈ کر آتی ہے روزی ڈھونڈ کر تمہارے پتوں پر پڑے گی روزی ڈھونڈ کر ہمیں مانے لو یہ دنیا ٹوٹنے کے لیے ہے یہ دھوکے کی دنیا ہے یہ جو ہے نف پرستی کی پجاریوں کی دھوکہ سے لے لو دے لے لو ارے سارے بتا رہے خاتو پر خاتوش آئی اور آنے کے بعد اس نے جو ہے مال خریدا اور روپیہ واپس لے لیا پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ معصومیت کے ساتھ قسم کھا کر کہا کہ آپ نے نہیں دینے دو دے دیا اس نے دے دیا لے لیا یہاں پر نہیں نہ ہوا حساب ہمارا ایک یہ من ہوتاب ہو بھی کتابیا ہم بھیڑ کے نسبے سے نہیں پیدا ہوئے ہم آقا کے امتی ہیں محبوب کے امتی ہیں ہمارا ایمان ہے میرا اللہ ترازو قائم کرے گا میرا اللہ عدالت قائم کرے گا میرا اللہ انصاف قائم کرے گا وہاں چالیس سند نہیں چلے گی وہاں کوٹا سکہ نہیں چلے گا وہاں بنائی بھی جھوٹی سرٹیفکیٹ نہیں چلے گی جھوٹی گواہی نہیں بکے گی گیم کلو ارجلهم بما كانوا يكسبون جو زبان دنیا میں چلتی تھی آج اس زبان پر تالا لگا دیں گے یہ ہاتھ بولے گا یہ پیر بولے گا یہ شرمگاہ بولے گی یہ عقل بولے گی یہ آنکھیں یہ کان بولے گی تو اس کے بعد زبان کیوں چل رہی ہے اللہ میری کیوں اللہ بلوا رہا ہے جس دن زبان پر لڑکڑاہٹا رہی ہو نہیں بول پائیں گے تو قیامت کے دن جو ہے یہ جلد ہمارے خلاف نہیں اس کے اوپر دے بے دوسروں کا جن سے دو مقدمہ پھنسو نہیں دنیا کے جمی دوتے قرض لے کر ڈبانے دو گالیاں دینے دو کتنے دن دیں گے آتا نل یقین موت کے بعد خبر میں تو نہیں دے گا جنازے میں رہ کر گالی دے لے دے لے دو غلط فیصلے کرنے دو زمینیں زمانے دو لے کر جو ہے بھاگ لے دو کہاں تک بھاگے گا کہاں تک بھاگے گا انام ہونا ہو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم ان کا حساب و کتاب کرنا ہے یہ ہے اصل معاش یہ دنیا کے کتے اتنی ہوشیاری اتنی ہوشیاری کے ساتھ یہ بزنس مینجمنٹ کورس یہ ہوٹل مینجمنٹ کورس یہ کمپیوٹر کے software hard software ہو جائیں گے دنیا کمانے میں جوروں کو مارنے میں ہاں، کر کرنے جو کب تک کرے گا یہ اس کا کام نہیں کرتا تھا اس کا دادا نہیں کرتا تھا اس کا پر کہاں گیا پر دادا کہاں گئی اس کی کھوٹی اور اس کا دادا کہاں گیا کہاں گیا اس کا چلے گئے وہ مر کر مٹی ہو گئے یہ بھی جائیں میں تو ڈبا دے دو دنیا کی پجاری ہو تمہیں دنیا مبارک ہو تم دنیا کی پوجا کرو تم دنیا میں دھوکے دو تم دنیا میں خدا کا رب کا نام لے کر ایمان و اسلام کا نام لے کر مسجد و اداروں کا نام لے کر قوم و ملت کا نام دو کا کب تک کب تک سکتا کا یقین ہی کرو موت کے بعد تو نہیں لوگے نا تو ہم بھی تمہارے سے ملنے والے ہیں سلم نہ وبل اثر کیا پڑھتے ہیں ہم قبرستان کو لے کر السلام علیکم یا اہل اہل القبور سلام علیکم اے قبور انتم سلم تم ہم سے پہلے دو قدم آ گئے ولانوبل اثر پیچھے آ گئے اثر کس کو فوٹ پیٹ قدم کے جو نشانات زمین پر رہتے ہیں کتنی دیر رہتے ہیں ایک ہوا کا جھوٹا آیا قدم کے نشانات مٹتے نہیں مٹتے اس پر گاڑی گئی ٹیکسی گئی اونٹ چلا کتا چلا مٹ گیا نہیں مٹ گیا اللہ نے فرمایا حبیب پاک علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے باپ کو بھیج کر تم نے تم کو جس نے دھوکہ دیا تمہارا باپ جس نے ڈبایا وہ گیا اس کے قدموں پر تم جا رہا تم سلم نہ وہ بالاثر سر تمہارے خطبوں کے نشانات میں ہم آ رہے ہیں اور یرونہا لم بسو اللہ اشیت او سہا او سہا کیا کر لو کتنی بڑی سی دیکھیے سو سال ڈیڑھ سو سال ہزار سال قیامت میں جا کر جھان کر دیکھیں گے دنیا میں ایسا لگے گا ایک رات سو کر گزارے یا ایک چاش کا وقت ہم نے گزارا قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر کتنا رہے لمبے بزو ہلا سا ایک گھڑی وہ دنیا کے اندر ایک گھڑی کے لیے اتنا مٹی پکنا ایک گھڑی کے لیے دھوکہ دینا ایک گھڑی کے لیے جالی کا مزاق بنانا ایک گھڑی کے لیے نقلی دوائیاں بنانا ایک گھڑی کے لیے دوسروں کے کم پہ ڈبونا ایک گھڑی کے لیے جھوٹ کون سی عقل مندی کون سی عقل مندی حضرت موسا علیہ نئی السلام کے پاس ایک عورت آئی کیا ہوتا اگر وہ ہوتا جو اس عورت نے بیان کیا عورت نے آ کر کہا ارے موسا دعا کرو بچے جلدی جلدی مر جاتے ہیں اب میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں کیا آیا دودھ پیتی عمر میں بس مر جاتے یہی نا میرے اور آپ کے ذہن میرے ذہن میں تو یہی آیا کہ جب وہ عورت شکایت دے کر آئی حضرت خوشالی علیہ السلام کے پاس جلدی جلدی بچے مر رہے ہیں رینگتے ہوں گے دیوار پکڑ کر ابھی چلنا نہیں سیکھا ہوگا مر گئے ہوں گے یہ نا جلدی جلدی کا مطلب دودھ نہیں چھوٹا ہوگا بات ممی ڈیڈی نہیں کہتے ہوں گے سمجھ گئے تب مر گئے ہوں گے اسالی سلام تو سلام نے پوچھا کیا ہوا کیسے مر جاتے ہیں تو اس خاتون نے کہا رو رو کر کیجیے اللہ میرے بچوں کو زندگی دے بہت جلدی مر جاتے ہیں تو کہا کیسے مر جاتے ہیں کہا کوئی ایک ہزار ڈیڑھ ہزار سال میں مر جاتے ہیں اس عورت نے یہ کہا ہزار ڈیڑھ ہزار سال میں مر جاتے ہیں تو حضرت علیہ السلام السلام کی ملاقات معراج میں آخا سے ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی جب نمازیں لے کر آ رہے تھے آخا نے فرمایا میری امت کی عمروں کا اور ایک سکسٹی تھری ساٹھ پر تین سال اس کے اوپر بھی لیا تو اوٹی اوٹی کے اندر یہ کمینہ بوٹی نکالتا ہے پہلے سے حرامی ہے نسل حرامی بڈے تیرا کفن بازار میں آ چکا بازاروں میں گورنا چھوڑا نہیں تو تیرے ہڈیوں سے کچھ قتل ہو گیا تیری بیوی گدی کا لال مار کر تجھے ہٹا چکی ہے یہ عمر میں داڑھی بڑھاتا حضرت موسا نے السلام اور سلام کو بتا دیا تھا عمر وغیرہ تو حضرت موسا سمجھانے لگے نادان عورت ہزار ڈیڑھ ہزار سال کی عمر اور تجھے معلوم ہے نبیوں میں ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور اس نبی کی امت کی جو عمر ہے وہ اوسطن ساٹھ پر تین ساٹھ پر پانچ سال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے گردا فیل ہے آنکھ کی بینائی چڑھی گئی ہے زبان سے ذائقہ معلوم نہیں ہوتا ہے دھرتی پر بوجھ ایسے ہی وہ جیے گا اللہ پر ڈیڑھ ہزار سال کے لیے دعا مانگنے آئی تھی کہ جلدی جا رہے بچے وہ تو پانچ پانچ ہزار سال اور جوان ہوتے تھے نو نو ہزار سال کی عمر میں یا ڈیڑھ ہزار سال میں جا رہے ہیں تو شکوا لے کر آ گئے ڈیڑھ ہزار سال میں کتنے نفرے مانے نہیں دیکھی ہوگی بچے کے تو کہہ رہے ہیں ایک ایک امت پیغمبر آئیں گے آخری پیغمبر اللہ کے سب سے شہید ہے ان کی امت کی عمریں یہ دم ستے میں آ گئی کہنے لگی یا اللہ وہ امت کیا کرے گی بچے پیدا کرے گی وہ امت دنیا کرے گی وہ امت کارخانے لگائے گی وہ عمر بلڈنگیں بنے گی کیا ہوتی ہے عمر ساٹھ پر تین سال کی سکتے میں آ گئی یہاں تو ہزاروں سال رہ کر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے ڈیڑھ ہزار سال میں شکوا لے کر گئی ہے کیا ہے عمریں ڈیڑھ ہزار سال ہزاروں سال کے مقابلے میں کل اگلے ساٹھ پر تین سال بھی ستر سال بھی بڑی مشکل سے ٹیبلٹ کھا کر وینٹیلیٹر لگا کر سینچری مار بھی لیا میرے رب نے کہا میرے رب نے کہا کا اندر ہو گیا اور سوہا رات جب سوتا ہے آدمی صبح میں گیارہ بجے شیطان کا پیشاب پی کر اٹھے یا جو لوگ آئے تو نفاذ کھا کر اٹھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو رات جلدی گزری ہوئی نظر آتی ہر رات جلدی گزری ہوئی نظر آتی ہے جیم کے مقابلے میں اور اگر وہ جگتا ہے صبح میں تو چارج وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ راکٹ کی طرح آخرت میں جا کر دنیا ایک رات آخرت میں جا کر دنیا ایک چارج وقت اس کے لیے اتنا مرنا اتنا مرنا تین جماعتیں سے ہو رہی بات آخرت کی بات قیامت کی بات دنیا کی محبت کیا فرق آیا صاحب ہماری زندگیوں میں دکان کے اوقات میں فرق آیا یا آیاش کے بعد کے ساتھ وہ ریس کے اندر قرآن اندر حضرت بولے چلو ذرا قرآن بھی پڑھ لیں چلو ذرا نماز کا اہتمام کر لیں ذرا پچپشی داڑھی کو عمر و فاروق کا چہرہ بنا لیں چلو ذرا کیا کہنے سننے کی باتیں ہیں فیصلہ قیامت کے لیے ہوگا حضرت سیدنا امام بطالی رحمت اللہ علیہ نے ہماری زندگی کی مثال بڑی عجیب و غریب کی ہے فرماتے ہیں ایک مسافر جا رہا تھا جا رہا تھا لیکن راستے میں اسے ایک شیر مل گیا شیر آدمی کو دیکھتا ہے تو کیا سلام کرے گا وہ تو بھگا کر لے جائے گا کھانے پینے کے لیے شیر بھگاتا ہوا لے کر گیا تو اس سے کوئی پناہ نہیں تھی اور شیر سے ڈیفینس کرنے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی آخر کار اس نے کنواں دیکھا کہا کہ شیر تو کنویں میں نہیں اترے گا تو کنویں میں جو جھانک کر دیکھا ایک پھن کھولے ہوئے کسی انسان کو لک میں استر بنانے کی تلاش میں تھا کہا ادھر شیر کھائے گا کنویں میں اتروں گا تو اجدا کھا جائے گا پھر اس کے بعد اس اشے اور اس شیر کے درمیان کنویں کے درمیانی حصے میں اسے ایک جو ہے ہری گھاس کی پتیاں ایک جو ہے رسی کی طرح ایک لٹ نظر آئی اس نے کہا کہ میں اسے پکڑ کر لٹک جاؤں گا یہاں سانپ بھی آ پائے گا وہ شیر یہاں بھی آ پائے گا اس طریقے سے میری زندگی بن جائے گی لیکن جب وہ لٹک رہا تھا تو اس وقت اس نے سامنے ایک شہد کے چھٹے کو دیکھا کہ شہد کا چھٹا جو دیکھا تو نہ اسے شیر یاد رہا نہ اسے وہ اجدا یاد رہا شہد کے چھتے میں وہ مصروف ہو گیا اچانک جب وہ نٹ ہلنے لگی حرکت کرنے لگی تو رسی کی طرف جو دیکھا کہ دونوں طرف ایک کالا اور ایک سفید چوہا اس کی لٹ کو کھا رہا ہے قریب ہے کہ وہ لٹ اپنی جڑوں کو کمزور کرے یا تو وہ نیچے گرے یا بچ کر اوپر آئے تو شیر کے منہ میں جائے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اولیاء کرام میں اس زندگی کی تمسیل وہ شیر وہ اشدہ اور وہ دو کانا اور سفید چوہا اور وہ شہد کا چھٹا اس کی کیا تعمیر بتائی ہے ہم ان شاء اللہ اگلی ہے اس کی تعمیر کو بتائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے آخرت کی عظمت پیدا کروائے ایمان